جناب قطادہ رحمہ اللہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کیا تم سے ممکن نہیں کہ ابو زیغم یا ابو زمزم کی طرح ہو جاؤ نام میں محمد بن عبید کو شبہ ہوا ہے جب صبح ہوتی تو وہ کہا کرتا تھا اے اللہ میں نے اپنی عزت تیرے بندوں کے لیے صدقہ کر دی ہے یعنی جنہوں نے میری کوئی بے عزتی کی ہو میں نے انہیں معاف کر دیا ہے سننے ابو دبوت حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چھیاسی